گالیاں راستے میں ایک بار گاڑیوں کو روک کر ہماری خراب شدہ گاڑی کی تلاشی لی گئی کمانڈر سجاد خان نے انہیں بتایا تھا کہ ہم اپنی ذاتی گاڑی پر سفر کر رہے تھے راستے میں وہ خراب ہو گئی تو ہم نے موٹر رکشہ پکڑ لیا تھا انڈین فوجیوں نے گاڑی کے خراب ہونے کی جگہ پوچھی تو سجاد صاحب نے بالکل درست بتا دی چنانچہ اب واپسی پر انہوں نے پورا کانوائے روک کر اس گاڑی کو خوب کھنگالا اور پھر اسے بھی ایک ٹرک کے پیچھے باندھ لیا یہاں سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے ہم دونوں کو الگ الگ ٹرکوں میں ڈال دیا غالباً اب ان کا شک آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ان کا رویہ بھی بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا تھا میرے لیے یہ زندگی کا عجیب ترین تجربہ تھا میں نے اپنی اس وقت کی زندگی میں کبھی ایک منٹ کی قید بھی نہیں دیکھی تھی کئی بار پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا لیکن گرفتاری کی صورت کبھی بھی پیش نہیں آئی بعض مقامات پر گرفتاری کے قریب پہنچ کر خلاصی نصیب ہو گئی اور عجیب بات یہ ہے کہ پولیس اور فوج کی حقیقی اصلیت گرفتاری کے بعد نظر آتی ہے ورنہ عام طور سے یہ لوگ معزز افراد کے ساتھ ہمیشہ اخلاق اور شائستگی سے پیش آتے ہیں لیکن اگر اسی مجلس میں انہیں ان معزز افراد کو گرفتار کرنے کا موقع مل جائے تو ان کی شائستگی فوری طور پر تلخی اور بدتمیزی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ایسے بد تہذیب بن جاتے ہیں جس سے کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی کسی کے ساتھ شائستگی سے پیش آئے ہوں گے میں چونکہ اس سے پہلے کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے پولیس اور فوج کے آفیسروں کو ہمیشہ اخلاق سے بات کرتے سنا اور دیکھا تھا لیکن اس واقعے کے بعد جب میری گرفتاریوں کا ایک سلسلہ چل نکلا تو مجھے پولیس اور فوج کے افسران کے اس متضاد رویے کو بار بار دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ لوگ کسی شخص کو عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھا کر بات چیت کرتے ہیں اور اپنی گفتگو میں اخلاق محبت اور رواداری کی مٹھاس اچھی طرح بھر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی بات نہ چلے یا ان کو اپنے اوپر والوں کی طرف سے اس شخص کے بارے میں کھلا ہاتھ مل جائے تو فوراً کرسی سے اٹھا کر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور اس بات پر بھی اضاف پہنچاتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر پہلے کرسی پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے برے صغیر میں پولیس اور فوج کا تربیتی نظام انگریز کا جاری کردہ ہے اور یہ نظام انسان کو اپنے سے طاقتور کی چاپلوسی اور اپنے سے کمزور پر ظلم کا سبق سکھاتا ہے منافقت اور موقع پرستی اس نظام کی خصوصیات اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اس نظام کا خاصہ ہے اس نظام سے تربیت پانے والے افراد مجبوری کی حالت میں باخلاق جبکہ عام حالات میں ظالم اور بد اخلاق ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو بے عزت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں جبکہ خود ان کی ذاتی اور گھریلو زندگیاں ان کی بری عادتوں اور بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں اور اپنی اس نجی زندگی میں قدم قدم پر ذلیل اور خوار ہونا ان کا مقدر بن جاتا ہے اوپر والے افسروں کا آنکھیں بند کر کے حکم دینا اور ماتحتوں کا ہر بات پر یسر کہنا ان کے اندر سے انسانی بلندی اور اعلیٰ ظرفی اس طرح نکال دیتا ہے کہ ان کے دل سے عہدے کے سوا ہر بات کی قدر نکل جاتی ہے چنانچہ اپنے سے بڑے عہدے والوں کی ہر بیوقوفی کو برداشت کرنا اور اسے قبول کرنا جبکہ اپنے سے کم عہدے والوں کی ہر مفید بات کو ٹھکرانا اور بدلنا ان کی عادت بن جاتی ہے بڑا افسر اگر گالی بھی دے یا کوئی نقصان دہ بات کہے تو وہ جی سر کہہ کر قبول کرتے ہیں جبکہ کم عہدے والا آدمی اگر انہیں آب حیات کا پتہ بھی بتائے تو شٹ اپ کہہ کر اس کی بات مسترد کر دیتے ہیں انگریز کے غیر انسانی اور بیہودہ نظام کا یہ اثر پولیس اور فوج کے اکثر عہدیدار قبول کر لیتے ہیں جبکہ بعض خوش قسمت اپنی فطری یا خاندانی خوبیوں کی بدولت ان اثرات سے قدر محفوظ رہتے ہیں انڈین آرمی کے آفیسر اور سپاہی دل کھول کر اور منہ پھاڑ کر گالیاں دے رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا جہاد کے راستے میں گرفتاری کوئی اچھوتی یا اجنبی چیز نہیں ہے لیکن ماضی میں مجھے اتفاقاً اس کا تجربہ حاصل نہیں ہو سکا تھا اس لیے فوج والوں کی گالیوں سے کافی تکلیف پہنچ رہی تھی یہ وہ زبان تھی جو میں نے آج سے پہلے اپنے لیے نہیں سنی تھی بچپن میں گھر کا ماحول گالیوں سے پاک تھا اور والدہ صاحبہ کی تربیت نے گالی دینے اور سننے سے نفرت پیدا کر دی تھی پھر یہ بات عام طور پر مسلم ہے کہ گالیاں اسی کو سننا پڑتی ہیں جو خود گالیاں بکنے کا عادی ہو شعور و آگہی کے کہ ابتدائی سال تو گھریلو ماحول کی برکت سے گالم گلوچ کے بغیر گزر گئے عمر ابھی بارہ سال تھی کہ جامعہ العلوم الاسلامیہ کراچی کا اسلامی سکہ بند ماحول اللہ تعالی نے عطا فرمایا جہاں کہ اس وقت کے اساتذہ وقت کے امام اور اسلامی اخلاقیات میں ڈھلے ہوئے ہوتے تھے ہماری تعلیم کے پہلے سال میں یہ سبق ملا کہ اپنے کسی ساتھی تک کو تو اور تم کے الفاظ سے مخاطب نہیں کرنا بلکہ سب کو آپ کہہ کر پکارنا ہے اس اخلاقی سبق پر عمل کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں نے دوسروں کو آپ کہہ کر پکارنا شروع کیا تو خود میرے کان بھی تو اور تم جیسے الفاظ سے ناشنا ہو گئے ہم سب تعلیمی رفقا ایک دوسرے کو آپ کہہ کر بلاتے تھے جب کہ ہمارے اساتذہ کرام بھی طلباء کو اسی لفظ سے پکارتے تھے مدرسہ سے فراغت کے بعد جہاد اور دعوت جہاد کا ماحول ملا تب بھی تو اور تم جیسے الفاظ کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا کراچی میں کئی بار پولیس افسران کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں لیکن چونکہ گرفتاری نہیں ہوئی اس لیے انہیں بھی اخلاق سے ہی بولتے سنا جیسا کہ گرفتاری سے پہلے ان کی عادت ہوتی ہے ماضی کی ان خدائی نوادشات اور نعمتوں نے طبیعت اور مزاج کو قدر نازک بنا دیا تھا اس لیے مشرقوں کی گالیاں دل پر گولیوں کی طرح اثر کر رہی تھیں اور میرا دل غم اور غصے سے پھٹا جا رہا تھا لیکن یہ سب کچھ اب میرے مقدر میں تھا اور میں نے آگے چل کر طویل عرصے تک اسے سہنا تھا میں نہیں جانتا کہ یہ تربیت تھی یا گناہوں کا کفارہ میرے مزاج کی اصلاح تھی یا برائیوں کا خمیازہ بہرحال جو کچھ بھی تھا مالک کی طرف سے تھا وہ مالک جو بندو پر ظلم نہیں فرماتا اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا بچپن اور لڑکپن میں اکثر لوگ لڑائیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے پر مکے اور تھپڑ برساتے ہیں اور یوں ان کی طبیعت ان تمام کاموں کے لیے کسی قدر تیار ہو جاتی ہے لیکن اتفاق دیکھیے کہ مجھے اس طرح کی لڑائیوں کا موقع بچپن اور لڑکپن میں زیادہ نہیں مل سکا جب سے میرے شعور نے آنکھیں کھولی میرا چہرہ تھپڑوں سے اور میرے کان گالیاں سننے سے کافی حد تک محفوظ رہے اور گرفتاری کے دن تک مجھے بچپن کی ایک دو معمولی لڑائیوں کے علاوہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں مل سکا گھر میں اپنے سے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ہونے والی کشتیاں اور بعض لڑائیاں اس سے مستثنا ہیں کیونکہ ان میں غصے یا انتقام کی بجائے محبت و معانست کا پہلو غالب رہتا تھا ایک طرف یہ اتفاق اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے جہاد جیسا شعبہ عطا فرمایا جس میں قتال فی سبیل اللہ ہی اصل اور اہم عنصر ہے گویا کہ قدرت نے مجھے ذاتی نوعیت کی چھوٹی لڑائیوں سے بچا کر اجتماعی نوعیت کی بڑی لڑائیوں کے لیے کھڑا فرما دیا وہ لڑائیاں جو دنیا میں امن سکون اور انسانی عزت کی بحالی کا واحد ذریعہ ہیں اسلام اور انسان کی خاطر لڑی جانے والی ان اجتماعی لڑائیوں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے طبیعت اور مزاج کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور غالباً اسی کی تربیت کے لیے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرما دیا تھا فوجی کانوائے تیزی سے اسلام آباد اننت ناگ کے ایک فوجی کیمپ کی طرف جا رہا تھا گالیاں اور حکارت آمیز نگاہیں مجھ پر آگ کے انگاروں کی طرح برس رہی تھیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے رفیع کے سفر کمانڈر سجاد صاحب کہاں ہیں اسی منظر کے درمیان اچانک ہماری گاڑی جھٹکے سے رکی اور کچھ فوجیوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی سے نیچے اتارا چند گاڑیاں عبور کر کے وہ مجھے ایک قدرے چھوٹی فوجی گاڑی کے سامنے لے گئے میں نے دیکھا کہ کمانڈر سجاد صاحب اس گاڑی میں فوجیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور فوجیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آفیسر کو لاؤ میں نے ایک اہم اعلان کرنا ہے